عرض یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتے دار تھے تو ان کا بیٹا گمراہ ہوا ہوا تھا خود بڑے نئے سالے آدمی تھے ان کو بڑی فکر رہتی تھی کہ نیک ہو جائے بیٹا تو وہ پشاور میں آیا جی مختلف ٹھیکے لیتا تھا اور کام کرتا تھا تو یہاں سے والد صاحب آئے اس کو لے کر آئے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کروایا ان سے بیت ہونے کے بعد میرے پاس بھی آنے جانے لگا ایک سو روزہ سے لگایا ہمارے ساتھ اور اپنی گاڑی ہماری خدمت میں آگے لائے جس آگے پیچھے لے جائے خیر اب کچھ تو تین چار مہینے پانچ مہینے رہا یہاں ایک دن میں گھر پر بیٹھے ہوا تھا ہماری ایک بڑی سینئر لگی ڈاکٹر صاحب کوئی پینسٹھ سال ساٹھ پینسٹھ سال اس کی عمر ہوگی وہ ہمارے گھر پر آ گئی میں نے سوچا یاد نہیں کیسے آ گئی تو اس نے کہا جی کہ ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ میں مولانا شب صاحب کا مرید ہوں اور ڈاکٹر فضا کا جو ہے رشتے دار ہوں اس نے ٹھیکہ دیا جی اور کچھ تھوڑا کام کیا اعتبار اس نے حاصل کر لیا پیمنٹ اس نے ساری لی اور لے کر پیسے باغ یار خیر اب وہ میں نے پتا چلا کہ اس کا یہ مشغلہ ہے کہ کسی شہر میں جاتا ہے وہاں جو ہے تو اس طرح ٹھیک ہوئے کر لیتا ہے تو باہر حاصل کر لیتا ہے وہاں شادی کر لیتا ہے اور وہاں کے پیسے مار کر کوئی ایک بچہ دو بچے پیدا ہوئے وہیں پر چھوڑ کر سب کچھ دوسرے شہر چلا جاتا ہے پھر وہاں پر اس طرح کر کے وہاں شادی کر کے پھر وہاں سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آگے چلے جاتے ہیں تو خیر اب وہ ان کے والد صاحب کا خیال تھا کہ کہیں بیت جو ایسی چیز ہے جس طرح گھر کی وائرنگ آر کر لی اور محبت والوں کو درخواست دی اور انہوں نے جو ہے تو پال کے ساتھ کنیکشن بنا کے جوں کنیکشن لگا بلب میں سے روشنی نکلے گی پنکھے میں سے ہوا نکلے گی فریج میں سے برف نکلے گی ہیٹر میں سے آگ نکلے گی ہاں جی، بس یہ بجلی کا کرنٹ ہے تو بچ جو ہے یہ بجلی کا کرنٹ نہیں ہے جی کہ فوراً جو ہے تو آدمی اس سے یعنی ایک دم بدل جائے گا یہ تو بات ان کی گندگیاں ہم نے کتنے سالوں کی کمائی ہوئی ہیں اور کتنے کل پر جو ہے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں ہاں جی۔ وہ تو مسلسل ایک جدوجہد اور محنت اور کوشش ہے تو اس کے بعد آدمی بنتا ہے ہاں جی۔ سال میں پہلوان والا واقعہ سنایا کرتے نہیں آپ نے سنا سہیل صاحب پہلوان والا واقعہ نہیں سنا کہ وہ بوجھ اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا بوجھ اٹھانے کا تو کسی نے اٹھایا یہ دو من چار من پانچ من دس من آئی ایک پہلوان آیا اس نے ایک بیل کھڑا کیا اور آیا اس نے اس کو اٹھایا اور بس سارے مجمے کے سامنے کو مار کر اس کو رکھ دیا اب دوسرا کوئی پہلوان آ کر اٹھایا کوئی نہیں اٹھا ہے اب لوگ تو حیران ہوئے ہوئے باقی پہلوان حیران ہوئے کیا آپ نے بیل کو کیسے اٹھایا اتنا بڑا بیل آگے تو اس نے کہا اس بیل کو میں نے ایک دن میں نہیں اٹھایا ہے جب چھوٹا بچہ تھا چھوٹا بچہ میں نے خریدا ہے تو اس کو ہر روز اٹھانے کی میں مشق کرتا رہا ہوں تو اس کا وزن بڑھتا رہا میری مشق بڑھتی رہی تو وہ بعد مشق اس کے لیے پہلے دن کا بچ ہی ہے اٹھانے کوئی تکلیف نہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی اتنا تو کیوں کہ اس نے مشق کیجیے تو سرو جو ہے یہ اس کا ایک ایسا فن ہے اور ایک ایسا فضل ہے ایک ایسا اس کا فن ہے اور ایک ایسا فضل ہے ایک ایسا اس کا فض ہے فض کرونی تم ذکر کرو ایک ایسا اس کا ہے از پھر میں ذکر کروں ہاں جی۔ تو مارج بدان صاحب کرتے تھے نا کہ ایک آیا آدمی ایک لڑکا آیا تو اس نے کہا کہ بس مجھے تو بادشاہ کی بیٹی پسند آ گئی ہے اور رشتے کا آدھا کام ہو گیا ہے تو وہ کیا جس جی، نے کہا میں بالکل تیار ہوں بس اب وہ تیار ہو جائے گا آدھا کام ہو گیا میں بالکل تیار ہوں کہ وہ تیار ہو جائے گا مجھے حافظ میلر صاحب کو ڈپارٹمنٹ میں کوئی بلا پسند آئی ہو نا بتائیے گا ڈپارٹمنٹ کوئی بلا پسند آئی ہوئی ہو نا تو کسی کو نہیں بتاتا ہے دل میں ہاں جی کہ اب حافظ بھی ہو گئی جی ڈاڑی بھی رکھ لی ہے صوفی بھی ہو گئی آپ کسی کو بتا دیں کہ دل دل میں تصویر پر نکاح جمائے ہوئے ہیں بس کسی کو بتاتے نہیں راز میں رکھ لی ہے آ جی اب جو ہے یعنی یہ کہا کہ آدھا کام تو ہو گیا ہے بس آدھا کام رہتا ہے تو آدھا کام ہی تو سارا کام ہے یہاں ایک طالب علم آیا وزیرستان کے علاقے کا تھا تو اس نے چلا لگا لیا چلا لگانے کے بعد ہمارے مولانا صاحب سے بیٹھ گئے اس وقت ہے تو تبدیلی کا بہت پھیلاؤ میں تھا پشاور کا چھ سو مجموعہ ہوتا تھا شب جمعہ کا جس میں سے دو سو یونیورسٹی کے ساتھ اور طلبا آتے تھے اور ان دو سو میں سے میرا خیال ہے ایک سو ساٹھ ایک سو اسی تک رات ٹھہرنے والے ہوتے تھے اب جمع جمع مجمع بارہ ہزار ہوا ہے تو ہمارا مجمع میرا خیال ہے وہی دو سو ہے چار بسیں جاتی ہیں جی, ہاں جی۔, جی، ہاں، چار بسیں وہی دو سو ہے اور ٹھہرنے والے شاید بیس پچیس ہو گئے اس وقت بڑی فضا تھی اللہ کی شان تو لوگوں کو بکر لگانے والے حضرات لوگ حضرت مولانا صاحب سے بیت ہوا کرتے تھے یہ بخار بیت ہو گیا بار اس کو دعوت دینے کا بڑا جذبہ تھا فکر چیز کو فکر مند تھا بہت تو اس کو آسن نمبر چار میں رہتا تھا آسن نمبر چار کے پاس اردو عربی فارسی فلسفہ ان چیزوں کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو کوئی اردو ڈپارٹمنٹ کی لڑکی وہاں سے گزرتی تھی تو اس اس کو کو دل لگ گیا اس کا تو یہ آپ عام طور پر لوگ باتیں کہتے رہیں گے فلاں بزرگ نے کسی کو دیکھا اس نے کہا یا اللہ یہ اسیم سورج جہنم میں جائے گی تو وہ تو نفسانیت سے خالی ہوتے ہیں ہم تمہاری تو ہرا رگ ہرا بال نفس سے نفسانی کے اخلاق سے بڑا ہوا آج کام اخلاق کر لیتے ہیں بزرگوں پر آج ان جیسے عمال کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے تو ہمارے بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکی ملنے کے لیے آ گئی نہیں اس کی شادی ہوئی ہے اور یہاں یہاں تک اس نے پہنی ہوئی کمیز دوپٹہ جس طرح چار طرح سے گلے میں لٹکاتی ہوتے ہیں اور لگ شان کی کچھ اس کا کوئی چھ فٹ اس کا قد ایسی جی، اور ایسی شکل صرف اس کی اب کیوں سیدھی آئی کیا السلام علیکم مولانا صاحب بلا مدری صاحب کو مدرسے بلا دیکھنا کیا جی۔ ظالمان نامہ کور گمراہان ہاں، دس ہیں جی اللہ شان کے بعض خاندانوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ ان میں سامنے کوئی دین کی بات آئی ہوئی نہیں ہوتی ہے لہٰذا بات اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہر اس طرح کے حال میں ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کی نگاہ پر یا اللہ امت کے حال رحم رہے بس یہ بات کہنے نہیں تھی ایسی زندگی بدلی کہ وہ ان کے بعد ابھی وہ اس اس نے اصلاح اصلاح کا سلسلہ کی ترتیب میرے مجھ سے ہی پوچھنا قائم کی ہے تو ایسا پردہ کر کے آتی ہے کہ نہیں وہ آدمی کو حیرت ہوتی ایسا جذبہ دینی یعنی دن گرے مال جان سب خرچ کرنے کا تو خیر اس برفدار کو وہ اس کا خیال ہوا کہ اب اس کو دعوت دینی چاہیے ہر جگہ دعوت دینی چاہیے ماشاء اللہ تو اس نے جو دعوت دی تو وہ لڑکی بھی تھی کوئی بڑی شرارتی تھی انہوں نے دیکھا کہ سادہ لوس آدمی ہے جی جاتی نظر آتا ہے تو اس نے ماشاء اللہ جی اس کو کچھ بات بات چیت کر لی کچھ اس سے بس کا خیال ہوا کہ بس کام ہو گیا آدھا کام تو ہو گیا تھا پہلے دن ہی ہاں جی آدھا باقی رہ گیا تھا تو خیر جی اس نے چند دن جو گزرے تو اتنی یاد دل میں سمائی کہ بس اس میں آدمی پاگل ہو گیا جی. پاگل ہو گیا تو ایک دن وہ اضرت مولانا صاحب کے پاس آیا کہ تو اس نے کہیں کتابوں میں پڑھ لی تھی سنا کہ جس سے آدمی بیت اس کو شیخ کہتے ہیں تو تو کہتے شین صاحب بات جیسے ناک میں کرتے شین صاحب ماتا جو تعویذ ہوگا میرے ہاں جی۔ لیے تعویذ کرو گی جی، تاکہ وہ لڑکی مجھے مل جائے تو مولانا صاحب نے کاغذ پر لکھا کہ یا اللہ اس کی پاگل پنے کو دور فرما اس کو دے دیا تو وہ کوئی دوسرے تیسرے دن مجھ سے ملا مجھ سے کہتے ڈانگتر صاحب مجھے ڈانگتر صاحب کہتے کہ ڈانگتر صاحب ہاں جی کہ شیخ صاحب والا تعویز موڑو ہاں جی کہتے شیخ صاحب والا تعویز میں لے کر گیا تھا شب جمعہ کہ شب جمعہ میں وہ لڑکی آ گئی تھی ماں گرے کہ دس دس کھولو دس دس کھولو ہاں جی تو میری ڈاڑی میں سے انگلیاں پھیر رہی تھی وہ شب جمعہ آئی ہوئی تھی ہاں جی جہاں چھ سو کا مجمع مردوں کا بیٹھا ہوا تھا اس اس کو آئی نظر آئی ہاں جی تو خیر جی وہ تو اس کا علاج کروایا کچھ بجلی جی کے جھٹکے وغیرہ دلوائے علاج کروایا پھر بلکہ انجینئر کا طالب علم تھا رہ گیا اس سے پڑھائی رہ گئی مولانا صاحب بہت میرا بان شخصیت تھے تو اسے کہیں سفارش کروا کے اس کو کسی ماچس فیکٹری میں اس کو پھر ملازم کروا دیا ہمارے تھے کہ بیٹا ماں باپ نے اس کو بھیجا تھا پڑھائی کے لیے ان کی کتنی توقعات تھیں اس کے ساتھ اور اب وہ پاگل ہو گیا اس پکے تھے کہ اپنی روزی کمانے کے بھی بین رہا کیسے کچھ ملازمت کروا دی کتنا اس کا ہو کم از کم کچھ اپنے لیے کر لیا کرے کچھ کپڑا کھانا کپڑا تو اس کا ہو سکے تو یہ لطیفہ آپ کو سنایا آدھا کام ہونے کا نا تو ورزی کہ آدھا تصوف آدھا فن ہے آدھا فضل ہے ذکر اذکار کروانا اور ایسا ذکر اذکار کروانا کہ آدمی کا دل اللہ اللہ کرے آدمی کے بال اللہ اللہ کریں آدمی کی جلد اللہ اللہ کرے یہ محنت کرواتے ہیں اللہ فضل سے ہو جاتے ہیں ہاں جی۔ مراقبات کرواتے ہیں گھران اللہ کا دھیان چھایا ہوا ہو جانا ہاں جی اٹھتے بیٹھتے آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے حضور ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا لیکن یہ ساری باتیں نسبت ماللہ نہیں ہیں یہ فن ہے حرام دھیان حاصل ہو جانا دائیں بائیں آگے پیچھے گویا اللہ میرے ساتھ ہے یہ نسبت نہیں ہے ابلیس ہاں جی۔ ابلیس کو سا کو عالم غیب کے مخالفات اس کے سامنے ہاں جی۔ بلکہ اس میں ملیالہ میں فرشتوں کے ساتھ رہائش ایسے ہی ہے جی کسی کو یاد ہو کوئی تفصیل وغیرہ علم جاننے والا ہو ابلیس ازازیل رہائش شرط ہو مردود کے دونوں مکھ شرطوں سے دو ملائی کو سروں سے دو ہاں جی ہاں، ملائی کی شرطوں سے ملیالہ کو سیکھیے جی سارے عالم غیر کا مشاہدہ وہی بات نظر آ رہی ہیں فرشتوں کے ساتھ ہم نشینی یہاں تک ترقی ہوئی ہے ہاں۔ اور اللہ تعالی کے ساتھ مکالمہ کرنے کا شرف سورج ساتھ کیا اتنا کیسی ہیں جی کہ مجھے مدد دے تو اس نے کھا کے بس مجھے مدد دی یوم قیامت قیامت کے دن تک ایسا سمجھدار ہیں تو یہ نسبت کیا ہوتی ہے نسبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب منظور کر لے آدمی کو قبول کر لے نہ ہاں جی، آدمی کوالیفائڈ ہو گیا جی ساری ڈگری ہو گئی جی آپ جو ہے یہ نہیں کمیشن کا انٹرویو نہیں ہوا ہے اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا ہے تو آپ سب نہیں بنائے کوالیفائڈ پورا ہے ہاں جی اسپیشل اسپاس پر نہیں بیٹھا یہ افسر نہیں بنے کیونکہ منظور اور قبول نہیں ہوا ہے کمیشن کا انٹرویو میں آدمی آیا ہوا تھا تو کمیشن میں علاوہ علمی سوالوں کے کسی آدمی کا شکل وغیرہ نارمل نہ نظر ہے تو کوئی جذباتی سوال بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا اس کا رد عمل کرتا ہے تو اس نے کوئی سوال کیا تو آدمی آگے سے بڑا اٹھا دیے جی، گرم ہو گیا کہ میں جانتا ہوں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کتنے رشوتیں تم لیتے ہو یہ بات شروع ہو گئی جی کبھی تم کو نظر ہو کہ آدمی شاید مینیا کا پیشنٹ ہے ذہنی بیماری مینیا کا مریض ہے آدمی بس گیا جی فارغ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک میں اس کے ڈاکٹروں کا انٹرویو ہو رہا تھا طالب علم پہلے میں آیا کی ایسے ایک آنکھ درست اس کی ٹیڑھی تھی جو کہ آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سخت ذہنی ٹینشن اور تناؤ کی حالت والے آدمی ہوتے ہیں تو یہ طلبا اسلام میں رہا ہوا تھا یہاں کام کیا ہوا تھا یونیورسٹی میں اور لڑکا اچھا سمجھا تھا اس کو جس بات سوال کیا تو آگے سے جو گرم ہونے کی طرف مڑا تھا تو میں نے فوراً مداخلہ کر کے اس سے اس کو ایک ہینڈ دے دیا سوال کے لیے تو جو میری طرف دیکھا پھر میں نرم ہو گیا اور اس نے نارمل جواب دے دیا سلیکٹ ہو گیا تو مجھے اندازہ تھا کہ ابھی اگر گرم ہو کر گرما گرمی کر لی بس یہ تو یہ یعنی قبول ہے جب قبول ہو جاتا ہے یہ سن چھیاسٹھ کا واقعہ ہے ہم ڈیسے کنال میں کام کر رہے تھے تو یہاں آتی ہیں مردوں کی لاشیں آتی ہیں نا ایک بہت خوبصورت لڑکی کی لاش ہے اس کا نام تھا تو نے کہا کہ اس کی بچلنی پر خامن نے اس کو شوٹ کیا سارا اس جمال ساری خوبصورتی ایک برائی پر قبول نہ ہوئی اس لیے رد اور قبول اصل ہے بعض اوقات آج اس وقت ساری معاشیت کا مسئلہ ہے اور آج اس کا قبول ہو گیا ہاں جی آج قبول ہو گیا آج بات میں ایسا حال ہو جاتا ہے کہ ساری معاشیتوں سے اور بات میں روم کا مارفت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو یہ جو ہے یعنی قبول ہے دار و مدار جو ہے وہ قبول پر اور وصول پر ہے یہ تصوف کا اصول ہے کہ بعد وصول کے رد نہیں ہے بعد وصول کے رد نہیں ہے ہاں جی؟ تو کہتے ہیں رد وصول ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ آدمی ایک دن والا بچہ چالیس سالہ بالغ ہو گیا اب یہ بچہ نہیں بنے گا وصول کے بعد رد بھی نہیں ہے وصول کے بعد بعد گناہ کبیرہ کے بھی رد نہیں ہے ہاں؟ ہاں۔ وہ کیوں کہ گناہ انسان سے ہو سکتا ہے کامل سے بھی ہو سکتا ہے نہیں کامل کیا ہو زاری توبہ اور ندامت ہاں جی، ایسی ہے کہ معاف ہو جاتا ہے اور قبولیت ختم نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر سیار صاحب نہیں آئے ڈاکٹر سیار صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ گاؤں کا آدمی ہے تو باقی لوگوں کو تو پتا نہیں ہے مجھے پتا کیا ہے زیادہ گمان یہی ہے اب وہ جیل میں تو میں اس کو ملنے کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں میں قاتل کو ملنے کے لیے کیا جاؤ گے جی اب اس کے اس کو فجور میں ساتھی بنتے ہو اس کے خیر وہ کچھ دن تو نہیں گیا نہیں گیا نہیں گیا پھر اس نے کہا کہ والد صاحب جو ہیں تو وہ ناراض ہوں گے اور میرا ملنا ضروری ہے یہ عجیب آدمی کہتے دوسری شادی کی ہوئی تھی تو وہ اس دوسری بیوی سے تنگ آ گیا کہ خود ان پڑھ آدمی تھا وہ گریجویٹ عورت تھی تو اس کو ایک دفعہ اس نے ڈاکٹر سیار سے کہا کہ انجیکشن لگا دو کہ مر جائے تو اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے سیکھی ہے کہ تمہارے لیے آدمی اب جاؤ اپنا کام کرو کہ ایک دفعہ باڑے لے گیا اس کو ساتھ شاپنگ کے لیے کسی آدمی کو کہا ہوا تھا کہ اس پر گاڑی چڑھا دینا وہ گاڑی چڑھائی اس نے بچ گئی پھر اس نے گاؤں میں آ کر ساتھ بار کر کے لوگوں کو کھا کے رات کو ڈاکہ لے آؤ اور اس کو قدر کر کے چلے جاؤ وہ ڈاکے والا ہے وہ کامیاب نے اس کو اللہ نے بچا دیا تو اس چار چرسدے میں شور لائٹ موٹریں چلا کرتی تھیں جی پانچ چھ ہزار کی موٹر ہوتی تھی تو اس نے ایک کہیں سے بک کی آدمی کو کہا کہ اس کے آدمی کے ساتھ بات کی تو گھر والی خود اور ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے آگے جا کر وہ گاڑی نہر میں گر گئی عورت یہ دونوں باہر نکلا اسلام کے کپڑے بھیگ گئے ان کے باہر نکلا باہر نکل گئے اور عورتوں کو سسرال کے ہاں گیا کہ جی وہ تو بڑا حادثہ ہو گیا گاڑی گر گئی اور بس میں تو بچ گیا وہ گئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ مجھے ملنا پڑے گا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی اس آدمی کا ہم پر ایک احسان ہے اس احسان کی وجہ سے والد صاحب اس کے نے احسان ہے لیا تھا وہ کہا ہمارا بھائی گم ہو گیا تھا تو اس کو یہ آدمی ڈھونڈ کے لایا تھا نے کہا یہ غریب آدمی تھا وہ والد صاحب نے اس کے لیے کوشش کی مالدار ہے کاروبار ہے اس کا زمینیں اس کی آنے یعنی اور یہ اب اس حال کو کون کیا جی شاید جیسے میں نے سوچا کہ دیکھیں باوجود اور اس بایول حال کے ایک احسان ایسا کام کیا ہوا ہے کہ اب یہ لوگ اس کے انہوں نے احسان کبھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو رہے ہیں کہ اس کا پتہ مکہ کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے تھے اس کو اس منصوبے کو بالکل خفیہ رکھا تھا کیونکہ فوج کا اصول ہے کہ منصوبوں کی کامیابی خفیہ رکھنے میں ہوتی ہے اخفاء ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس سے آپ بہت تھوڑی طاقت سے بہت بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں اگر آپ کی باتیں خفیہ ہوں تو فتح مکہ کو خفیہ رکھا ہوا تھا ایسا خفیہ رکھا ہوا تھا کہ جس وقت ابو سفیان نے معاہدہ توڑا تھا تو ہر روز کیونکہ تھا تو بہت زبردست ماہر سیاست ہر روز کو توقع ہوتی تھی کہ ہر روز ہم پر لشکر آ سکتا ہے کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو ہر روز ایسے باہر آ کر خود چاروں طرف سے دیکھا کرتا تھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے تو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ ایک دن جب یہ آیا تو اس نے دیکھا کہ مکہ کے پاس وہ دور دور تک روشنیاں جل رہی ہیں رات کو روشنی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے آدمی آئے ہوئے ہیں کہ بس صاحب ان کا کوئی راج نہیں ہو سکتا تو اس کو آپ نے خفیہ رکھا ہوا تھا اور خاص جو ہوتے ہیں خواص خواص کو پتہ تھا ایک آدمی بن ابھی بلتا رضی اللہ عنہ یہ بہت غریب آدمی تھے اور ان کا خاندان ہجرت نہیں کر سکا تھا مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے خیال ہوا کہ باقی لوگوں کے اگر رشتہ دار وہاں ان کے بعد بال بچے وہاں پر ہیں تو بڑے مالدار لوگ ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے میں تو غریب آدمی ہوں ہم لوگ سب سے پہلے میرے بچوں کو قتل کر دیں گے تو فتح کا وعدہ تو حضول کے ساتھ ہوا ہوا ہے چلو میں ایک اگر میں خط لکھ لوں اس بات کی اطلاع کا مکہ مکرمہ والوں کو تو ان پر احسان ہو جائے گا میرے بچوں کی حفاظت کر لیں گے تم نے خط لکھ دیا اور خط روانہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے پتا چلا کہ خط ایک عورت لے کر جا رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو رضی اللہ علیہ کو دوسرے صاحبی کو بھیجا کہ مقام روحا قریب مقام روحا مقام روحا پر تمہیں عورت ملے گی اور اس کے پاس خط ہے وہ خط پکڑ لو تو گئے اور اس کو مقام روحا پر پکڑ لیا خط تھی بہت کچھ کہا اس نے خط نہیں ہے نہیں تو رضی نے فرمایا کہ اگر خط نہیں دیتی ہو تو ہم تمہیں ننگا کریں گے تو ڈر گئی تو نے اس کے بالوں میں اس نے ہاتھ ڈالا ایسے تو اندر سے اس نے خط نکالا اور دے دیا خط لے کر آئے طے کرائے آپ ہاتھ جائے تمہیں فاروق کا بنتا کا خط ہے تمہیں فاروق رضی اللہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سے مجھے اجازت دیں اس منافع کا میں سر اتار دوں کہ بڑا بھائی عمر فاروق چھوٹا بھائی آتے بنے رضی اللہ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اس بات کو اگر مولوی محمد صاحب کہے نا کہ وہ ایسے تھے تو اس کی ضرورت روڑنی پڑے گی ہاں اس کے گھر میں آدمی کا باپ اس کے چچا کو جو باپ سے چھوٹا ہو کہہ دے کہ ڈیڑھ بے وقوف ہے تو لڑکا باہر نکل کہے کہ ماتروں کو ڈیڑھ بے وقوف تھے جی دس بھائی بے حقوق ہے یہ کیا کہتے بے وقوف میرے آدمی ہیں جی تو کہ والد صاحب کہہ رہے تھے گھر میں کہتے وہ تو اس کا بڑا بھائی آپ ہمیشہ دے دیں جی ارے وہ تو بنا پڑے خرا کرا بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اکرام کے بارے میں ایسی باتیں کر لیتے ہیں یعنی، تو خیر جس وقت تلوار نکالی کہ میں گردن اتارتا ہوں سر اتارتا ہوں اس کو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدر میں لڑا ہوا ہے بدری ہے یہ یہ بدری ہے بدری اور تمہیں کیا خبر ہے یہ کہ بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر بعد میں بھی کوئی گناہ کریں تو معاف ہے بدری اگر ہیں ان سے اگر بعد میں بھی کوئی گناہ ہو تو یہ معاف ہے ابھی بھی داس اسماعی بدرین کم لے کے راضی بخاری شریف کی ہاں۔ ہاں، جس بار کے اسماعی بدرین کو پڑھا پڑتا ہے شیخ العزیز درس کے دوران بخاری شریف سے تو قطل طلبا سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے تو کتابیں بند کر لو دعا مانگو کیونکہ جب بدرین کا نام پکارا جاتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے موتا میدان دیکھا موتا والا ہے وہ جب وہ جب رات آتی ہے نا تو ابھی بھی وہاں لوگوں کو وہ محسوس آوازیں سنتے ہیں صاحب اکرام کے گھوڑے جانے ہیں اور ان کے نعرے سنتے ہیں ہاں جی؟ سبحان نارے ایشوائے بالا کوٹ والے جو ہے ہمارے علاقے کے لوگ گلگت کو جاتے تھے سامان وغیرہ لے کر بعض اوقات ان کی یہاں کی آوازیں انہوں نے بھی سنی ہوئی ہمارے ہمارے ماموں تھے تو کہا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کو یہاں سے آوازیں آتی ہیں ہاں جی؟ بدر والوں کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس پر بھی دعا قبول ہوتی ہے نبیلا ملی صبح سورہ یاسین کو دعا قبل کی داخو تفصیلی خبر نہیں داخو فقیری خبر تو کچھ باتیں تفصیلی ہیں کچھ باتیں فقیری ہیں کہ اس میں جو حبیب بن نجار رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے مجار جلم من نقص المدینۃ یسا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا اسلک مجرمون وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الهه تنير الرحمن نظر لا تون ان شفاعتهم شيء ولا ينقذون سارا ان تذکرہ ہے اوہو کیا آیا وہ بستی کے کنارے سے ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا اور تین جو اللہ کے پیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے ان کی بات لوگ نہیں مان رہے تھے تم نے کھڑے ہو کر ان کی تائید کی ہاں جی۔ تم لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہاں جی۔ اور پورا ان کا جب بیان دیا تو قوم پل پڑی ان پر آگے ہاں جی۔ اور ایسا مارا کہ یہاں پہ شہید ہو کر گرے آنڈیاں ان کی نکلی شاید والد صاحب ہمارے والد صاحب کہتے تھے گاؤں میں ایک بال بازار آدمی تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا تو ایک یہ گولی آ کر لگی اس کو وہ بڑھ بڑھ گیا لڑکا تو شہید ہو گیا تو کہتے اس پر ایسا ہمارے خان پر ایسا حال تاری تھا کہ کوئی آدمی جائے بس اس کے اس کی وفات پر دو چار شہر کہے بس اس سے پیسے لے ہو رہا ہے کوئی دو چار شہر کہے دو چار مرتبہ پیسے بڑھنا بس یونس خبر ہے بس بولتا کہ جو بھی یونس کی بات کرے گا میں اس کو دوں گا تو جس وقت گرے ابھی بھی نظار ہمیں قیلت خلل جنہ اسی وقت آگے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ان کو حسرت ہوئی اس بات کی کہ یا اللہ میری قوم کو پتہ چلے کہ اللہ نے میرا میرا اعزاز کیا مجھے مقصد میری مقصد کر دی اور مجھے یہ اعزاز والا مجھے شامل کر لیا جی تو کی قوم کو کیا کہ قیامت تک کے لیے کیا قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوں اور قیامت تک ان کا چرچا ہوگا ان کی بات چلے گی یعنی جو ان کا نام لے گا اس پر رحمت آئے گی اور دعائیں قبول ہوں گی یعنی باقی سارے کا سارا قرآن ہرا لفظ ہے تو وہ نور ہے اور رحمت ہے اور وہ ہے لانے والا ہے تو مطلب ایک آدمی جب قبول ہو جاتا ہے تو اس لیے اس بات کی تسلی رکھیں انسان ہے کچھ باتیں عمر کے ساتھ ملتی ہیں اس سے پہلے نہیں ملتی ہیں اور ہر انسان سے کتائیں اسے تو بھی اس کو پانی اس کو خوراک آتی ہے اس پر پتے بھی لگتے ہیں ہاں، اس پر پھل بھی لگتا ہے ایک ہمارا میڈیکل کا طالب علم ہوتا تھا تو وہ اللہ کی شان کی بیت ہو گئے سلسلے میں تو بیت بعد بیت ہونے کے یہ مبشر صاحب وغیرہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا ان کے ان کے جو بیچ تھا بدلہ صاحب یہ آپ کے بعد ہوتے تھے ہاں جی ہاں ان کے ساتھ ہوتا تھا تو ان کو یہاں کچھ نہ سمجھ لوگوں نے ترغیب دی اس کو کچھ اپنے ساتھ کھایا تو اس کو کہا دیا کیا کام بیٹھ ہوئے ہو اس کے پاس کیا ہے جی کہ وہ سیکرٹریٹ میں جا کر رہے دو دو روپئے کی لگنگ کرتا ہے کہ میرے یہ ایک روپیہ رہ گیا دو روپیہ رہ گیا ہے جی پروموشن کے پیچھے رہتا ہے جی؟ تو ایسے تم بیت ہوتے ہو جی اور تو مقصد ہے عظیم کام ہے خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الکتابی و خلیفۃ رسولی بتا رہے ہیں خیر جی وہ چھوڑ دیا جی ایک دن کہیں میں نے یہیں بات کی تو اس کو پتا چلا کہ اگر کسی آدمی کو بالکل صرف اتنی بات کرے میں بھی سلسلے میں ہوں یار اور کچھ بھی نہ کرتا ہوں جی اتنے کہ میں بھی سلسلے میں ہوں تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ پہنچتا رہتا ہے تو اس بات پر پھر وہ ہو گیا جی اس کو کچھ ہاں، نظام وسوئی اور تو اللہ کی شان کے بعد تین چار سالوں کے اللہ نے کیا کہ پوری زندگی بدلی اور اللہ کے یہاں سے وہ بعض مشکلات بھی آئی اللہ نے وہ بھی حل کی تو یہ کہ آدمی لگا رہے لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے ہاں جی عطا کرنے والی ذات ہے بہت قدردان ہے بہت تھوڑی بہت تھوڑا دیں بہت زیادہ ملتا ہے بہت بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے اور ایک دو دن میں مسئلہ بھی نہیں ہوا کرتا ہے تو آسانی کوشش کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے ہاں جی۔ سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے تو اللہ فضل فرماتا ہے ٹھیک ہے شیطان کی بڑی چال ہے کہ گناہ سے آدمی کو مایوس کرتا ہے بس تو اب کسی کام کا نہیں رہا ہاں جی؟ تاکہ اسلام والی جگہ پر جائے ہی نہیں گناہ سے نہ امید ہو کر ہاں جی؟ وہ پچھلے ہفتے میں میرا خیال ہے کوئی دو سال بعد ایک بار خدا آیا کالج میں ملنے کے لیے آیا اس لاسے کا تعلق تو اولاد جیسا تعلق ہوتا ہے بڑی خوشی ہوئی مجھے انشاءاللہ تو ملا بیٹھا تو اس نے کہا کہ جی، آدمی سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے میں نے کہا جی وہ تو آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بات ہو جاتی ہے ہماری طرف سے تو نہیں ہے یہ تو اولاد جیسا تعلق ہوتا ہے آدمی کو اولاد کتنی گمراہ کیوں نہ ہو جائے تعلق آدمی کا نہیں ٹوٹتا ہے تو نے کہا جی واقعی میں نے اندر داخل ہوتے ہی محسوس کر لیا اس بات کو آپ کو واشت ہوئی ہوگی میں تو واشت نہیں ہوئی کئی ہاں جی۔ بھی شیطان کے خیال ہوتے مایوس کرتے ہیں تاکہ یہ اس کی ترقی نہ ہو اس کا اصلاح کا راستہ بند ہو جائے تو انسان کو ایک دن میں سو بار توبہ توڑ لے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی لینے کو تیار ہے اچھا، جب کو توبہ کرتا ہے وہ تو خلاص ہے میں نظامت ہوگی میں نے چھوڑ دیا انسان پھر اس سے خطا ہو سکتی پھر توبہ کرے گا پھر خطا ہو سکتی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ جب تک کہ آدمی کی روح حلق میں نہ پہنچے اسے سے غرغرہ کیا لگ جاتے معلوم یوغار غیر اس کے لیے حدیث میں یوغار غیر کے لفظ حدیث میں ہاں بختوں کے گڑگڑے وقت ہوئے ہاں جی۔ ہاں جی۔ اور عربی سے غالباً آیا ہوا ہے پشتوں میں بھی آئے اردو والے گڑگڑا کہتے ہیں ہاں۔ تو اس وقت تک جب کہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ بدن سے نکل رہی ہے تو اس وقت تک توبہ قبول ہے ہاں جی۔ حتہ ہوا بلغت الحلقوم ملتفت ہاں۔ الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق جیسا مانا ہے والتفت الساق بالساق کہ جس پر جان نکلتی ہے نا تو جس پر پنڈلیوں میں سے نکلتی ہے تو ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر مارتا ہے زور دوست آدمی اس کے پٹھے جو ہے نا یہ اس طرح اور کوئی اس کو گویا کہ جس طرح کے کپڑے کو چھوڑنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں یہ تو دیکھنے والا آدمی دیکھ لیتا ہے اور جو الگ ملک سے ہوئے بلغت الخلقوم ما ہوئی ہاں؟ اس کو خط لکھا میں جب بلاغت الحلقوم بھی میں نے دیکھا جو الگ مودی صاحب کو آپ پہچانتے ہیں مانسرے سے ہمارے علاقے کے جو امیر تھے تو ہم نے کہا کہ بلاغت اس نے کہا مجھ پر ہارٹ اٹیک ہوا اور مجھے دو بجے کے قریب جو ہے تو لایا گیا اسپتال ایمرجنسی میں ڈاکٹر صاحبان تو ماشاء اللہ اسپتال میں مریضوں کو دیکھیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے دیکھ تو بند لگی اسپتال کے چوک ہاں

اور حلق میں ایسا مجھے سے کوئی سوئیاں چبو رہا ہے حکوم پھر مجھے پتا چلا کہ بلاغت حکوم یہ تو اسے تو مجھے خط لکھا الگ صاحب نے تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی بلاغت الحکوم کا جملہ وہ ادا کر سکتا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے یا تو آسمانی کتاب نازل کر سکتی ہے کہ جو انسان کو بنانے والا جس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے اور یا وہ ادا کر سکتا ہے جس پر خود ایک کیفیت گزری ہے کیونکہ یہ کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا اس بلغت خرکون کو یعنی کہتے خیر وہ وہاں پر ہمارے ڈاکٹر سلمان صاحب ہے ساتھی ان کو پتہ چل گیا وہ آ گئی جی دوڑ کر پھر جو ہے تو کہتے جوں پھر علاج وغیرہ ہوا دوائی دی گئی تو پھر پتہ اندازہ ہوا کہ روح واپس ہو گئی پتہ بات کس پر یاد آئی تھی جی، توبہ اس وقت تک جی۔ توبہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب تک کہ روح حلق میں نہ آ جائے ٹھیک ہے نا اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے تو اس میں یعنی یہ مایوس کبھی نہ ہو مایوس کبھی نہ ہو اور ماں بچے کو مارتی ہے پھر اسے چمٹتا ہے چھوٹے بچوں کی پٹائی مٹائی ہو جائے نا تو میں کیسے پوچھا کرتا ہوں امی خوش نہ تھا نا تمہیں کیا کرتے تھوڑی پٹائی ہوگی پھر بڑے بہت ہو رہی ہیں <laughs> تو یہ یعنی مایوس کبھی نہ ہوا اور ایک دو دن میں بات نہیں ہوتی ہے مسلسل جدوجہد محنت مشقت کرنی پڑتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور وہ مولانا صاحب شیر پڑا کرتے وہ وہ سرے منزل پہ ہے جو ابھی رہے منزل میں ہے ہاں جی، پہلے دن کا چلنے والا جو ہے نا یہ بھی اس زمانے میں شامل ہو جائے کچھ ہاں جی۔ ہاں، بھی حاصل نہ کر سکو وہ یہاں پر اعلان کرے جائے کہ میڈیکل کالج میں یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہو جائے انجینئر ہو جائے گی آج جو لڑکا داخل ہوا ہے وہ بھی ڈاکٹروں کے کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کو نہیں آتا لیکن اس کا نام آ گیا ہے تو اس پر یہ یعنی نہیں ہوتی ہے جی ہمت کرنی ہوتی ہے اور بہت قدر ہے بہت نوازا جاتا ہے مانگا تھوڑا مانگا جاتا ہے دیا بہت لیکن یہ جم کر کام کرنا پڑے گا ہم نے نس میں لکھا ہوا نا کہ تعلیم الاسلام پڑھنی چاہیے تو کل ایک بار خدار کا خط آیا جی جی میرا خیال تھا تعلیم الاسلام کسی عالم سے پڑھوں تو صاحب نے کہا جی آپ نور الزا پڑھ لیں گے تو میں نے اس کو دو باپ پڑھ لی میں نے کہا ماشاء اللہ قبول فرمایا آپ نے نور الزا پڑھ لی فکر کی کتاب آپ کو فائدہ ہوگا وہ تو تعلیم الاسلام ہی پڑھنی پڑے گی وہ تو کوئی فارغ تحصیل عالم آتا ہے اس سے بھی ہم پڑھواتے ہیں تعلیم الاسلام وہ پڑھنے کے بعد کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی مرے وجہ ہی پڑھنی ضروری تھی کبھی جم کر کام پڑھنا پر جو پڑھنے کی کتابیں نصاب میں لکھی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی جی جو اسگار کی ترتیب لکھی ہے جی وہ کرنی پڑے گی جی جو پرہیزیں لکھی ہیں جی ان کو اختیار کرنا پڑے گا جی اور ہمت کر کے کام کرنا ہوگا جی سب کچھ حاصل ہوگا جی سلاسر اور بیت میں کہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی آدمی کے ایک نگاہ سے کامل ہونے والے وہ بھی اس کا پہلا مجاہدہ مکمل وہ ہوتا ہے تب ایک نگاہ میں ہوتا ہے ہاں کسی کا میدان تیار ہوتا ہے صرف بی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بعض اوقات آدمی سرکار کرواتے ہیں کرواتے ہیں سال دو سال کے بعد بلواتے ہیں ایسی باتیں بہت اٹھتا ہے ایک اندازہ ہوتا ہے کیسے مال میں رہا ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ گندگیوں کے ڈھیر ڈھیر لگے ہوئے کچھ اور وقت لگے جائے گی باہر بلا وہاں سارے اللہ علیہ سے ایک عالم بیس ہوئے بیس ہوئے تو اگر منا فکر محمد صاحب جو تھے تو نہ تو بیان کرتے تھے ہمارے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پتہ ہے نہ کوئی بیان کریں نہ کچھ اللہ نے بہت برکت دی ہوئی تھی بیٹھنے سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آدمی کا دل کا حال بدلنا شروع ہو گیا اور

اور بیا وجہ جی میں نے سوچا بیا اس طرح سے کہا کہ باس کھڑے ٹھیک ہے آچا کھڑے رہے ہاں جی؟ مدرسے کی بات ہاں جی؟, جی وہ سارا بھائی چلا دے آخر سر میں ملاشل مسئلے ہونا تپوس کی مانا سو تپوس ہم نہ کہیں جائیں گے چارا کہ وہ مقابلے کتنا ہوگا کہ تھوڑا ہو تو بھیگ جائے تو پھر نیچے پہنچ جاتا ہے پانی اور زیادہ ہو تو کیا کریں اس لیے تو کہتے ہیں مسجد میں کھانا کھانا مکروئی جی۔ کریں چاول جو ہے نا ہاں۔ میرے ذہن میں بھی آیا تبدیل سے ہم سوچتے ہیں جی۔ کہ یہ تو ماہانہ جوڑنے کم از کم چاول نہیں ہونا چاہیے کیونکہ روٹی کا ٹکڑا سامنے نظر آ جاتا ہے اور اس اس کا نظر آنا وانا تو بڑا ہر لحاظ سے مجاہدہ ہو جاتا ہے ہاں، روٹی ہاں روٹی بڑی سی ہوتی ہے اور دوسرا چاول ختم ہو جائے تو آپ زیادہ نہیں کر سکتے سالن ختم ہو جائے خشک روٹی والا کھا لو پیٹ بھر جائے گا ہر لحاظ سے محفوظ ہے یہ سالن اور روٹی مشورہ ہے ہمارا باقی فیصلہ تعمیر میں دینا کبھی کبھی چاول کبھی کبھی چاول ملتے ہیں اس کو بھی خورشید صاحب بند کرا رہا ہے تو کیا بات تھی کیا بات ہو رہی تھی تو ہاں بات نہیں کرتے تھے تو ایک عالم بیت ہو گئے تو وہ آدمی کو بلواتے تھے تھوڑی دیر بولنے سے آدمی کا سارا باطن بس باہر کر دیتے تھے تو انہوں نے ان کے بیٹے کا نکاح ہونا تھا تو اس پر ہم جا رہے تھے انہوں نے گاڑی میں وہ بیٹھے ساتھ مجھے بٹھایا ساتھ نے فرمایا کہ مولوی صاحب کو بھی بٹھا دو مولوی صاحب کو بٹھا دیا جی اب مولوی صاحب نے باتیں شروع کر دی جی تصور بڑی سی ہم یعنی وہ بیت ہو گئے تھے سلسلہ بڑی سی چیز ہے بہرحال آپ نے جو فلاں فلاں کو خلافت دی ہے تو عجیب آدمی ہے جی اشرف صاحب کو جو خلاف کامل آدمی آدمی ہیں جی انہوں نے کہا جی میں تو فلاں وقت میں دیوبند میں پڑا ہوں جی اس وقت میں جو ہے تو ابراہیم بڑے بڑے الوی صاحب جو تھے وہ استاد تھے فلاں اور فلاں مسجد میں میں امام ہوں جی، اس میں تیس پنکھے ہیں اتنی بڑی ہے جی۔ اور اس طرح کی باتیں ہوں کی جی۔ تو بازار صاحب اس کہہ رہے تھے آپ فلانا آواز کا فلانا آواز فلانا آواز پڑھ لیں کہ بھائی جا کر آواز پڑتا تھا تو نظر ہوتا تھا کہ ماں کو پل پڑ دوں گا ورسز ماں کا رکڑی ماتے ہوئے ہاں۔ میں تو شلوار اتار کے ننگے ہی ہو گیا تھا ان کے سامنے یہ تو سب کچھ انہوں نے میری بیماریاں بتا دی لکھی ہوئی جو جو میں نے کہا تھا اس کا ہمت لادا لوگوں کی ہاں جی اور جو ہے تو شیخ کے فیصلے پر اعتراض لادا ہاں جی تو انہوں نے خلافت آدمی کو کامل سمجھا ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتی اس پر جو ہے زیادہ اعتراض ہے اور اپنا بڑا جو ہے تو عالم ہونا اس پر زیادہ اس کا چرچا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یہاں یہ لنڈی ارباب گاؤں میں جمعہ پڑھتے ہیں یہاں یہاں تو جمعہ نہیں ہوتا ہے اب یا اللہ طرح جو ہے تو خوار خواہ فار و تاثر بولوی ہو جی کہیں فتویٰ سے مشق نہیں کی ہے اور ایک آدمی جو تھانے رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے جس نے اتنی ساری عمر بزرگوں کے ساتھ گزاری ہے مسئلے بتا رہا ہے تو بس وہ ہمارے بھائی صاحب نے ایک بتایا ایک سچویشن کو بتایا کہ بولیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ یہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں اتنا دور کھڑا ہو جائے آدمی تو آ کہتے ہیں کہ خود تو میں ان پڑھ آدمی ہوں کہ رہے ہیں ہوئے عالم تو نہیں ہے میں کہتے ہیں یہ بالکل یہ صورت حال میں نے دیکھی ہے جس میں مفتی کفایت اللہ صاحب موجود تھے اور ایسے لوگ کھڑے ہو رہے تھے ہاں جی؟ اور اس پر جو شاد عزیز بازو رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو ان کو کچھ شکال ہوا تو نے کہا تو ذرا ایسا کھینچ کر بات کرنے کا بھائیو مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لو کیسے کھڑے ہونے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایسی دور کھڑے ہونے سے نماز نہیں ہوتی ہے یہ تو میں نے عملی طور پر اس کو وہاں پر مفتی صاحب سے اور مولانا شاہ غریب واجو رحمۃ اللہ علیہ سے طے کر اس کو میں نے سیکھا مسئلے کتاب بنی پڑا ہوا تھا اس صورت حال کو دیکھ کر سکھایا ہم نے خیر وہ کیا بات تھی ہاں بالکل کھڑا ہوا حضرت صاحب نے اس کو اچھا یہ عالم صاحب جو تھے تو یہ کبھی کبھی وہ شبجما حضرت مولانا صاحب ہمارے مولانا صاحب صاحب ان سے بیان کروا رہے تھے تو بیان میں کورونا ہونا آ جاتا تھا تو ان کو خیال ہو گیا تھا کہیں ہم بھی کامل ہو گئے اب صرف بیٹھ کرنے کی ضرورت ہے کہ بس ہمارے سر پر پگڑی رکھیں سر رونا تو کمال نہیں ہے نا جی وہ ہمارا تارک صاحب تارک انجینئر صاحب چلا گیا یہاں سوابی کے علاقے کوئی مرغز میں کہیں بند باتوں کے ساتھ بیٹھیں کرتے ہیں کوئی بھی جا سے کہتے ہیں تو جس سے بیت ہوا ہے چلا وہاں کام نہیں ہوا ہے مجھ سے بیت ہو جا تو اس کو کہا کہ مانا بیت سے ساکار میں رشی رہی ساکار میں رشی تو اس نے کہا کہ کار کس سے تمہاری تمہارا کام نہیں کہا آپ کام کس کو کہتے ہیں تو اس کو کہہ رہا ہے تجھے رونا آتا ہے تو اس نے آگے جواب میں کہا کہ کیا رونا مقصود ہے بس آدمی کو حیرت ہو گئی <laughs> یہ کیا کہہ رہا ہے آصم علی دے دیکھیے انہوں نے کہا کہ دعا کرنی کہ نہیں کرنے سے کہا کہ دعائیں مطلق وائی مطلق دعا آیا یہ نے کہا کہ سنتوں کے بعد دعا کرنی جائے نہیں تو نے کہا کہ آپ دعائیں مطلق کہتے ہیں کہ مطلق دعا کہتے ہیں انداز کو سخت ہے من تک خبر ہوا ہاں تو جی۔ اگلے موری صاحب کو مطلق دعا کیسے کہتے ہیں دعائیں مطلق کیسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں دیر گڑبڑ دیکھ لو بارش تو خیر جی اس نے کہا کہ تم جو ہے تو کیا رونا مقصود ہے تو اس کے بعد جواب نہیں کری تو باؤ میں آپ کو اس لیے بدرمان سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھ سے آ کر کہا کہ اس کا سب سے بڑا مریض جو ہے وہ یہ کہہ رہا کہ جب تم اس کو خدا سمجھو گے تب ترقی ہوگی اب آپ بتائیں ملا دیں خوارشی خواہشی خواہشی اور جہاں ہم درگڑے پھر آدمی کہیں عالم ہو اہل علم کے ساتھ بیٹھو اٹھو بہت خوار ہو بہت خوار ہو تب بھی یہ بات نہیں کرتا دعا بڑا سنا بڑے جی دو طالب علم مدرسے میں داخل ہوئے ایک دو طالب علم مدرسے میں داخل ہوئے تو تو ایک جو ہے کچھ دنوں کے بعد ڈاک کرا دوسرا کرا کافی عرصے میں اس طرح ہوا کہ ایک جو مدرسے میں رہ گئے تھے سارے عالم بنا اور آیا تو بدن کو واپس ہو رہا تھا بدن کو واپس ہو رہا تھا کہ ایک دریا پر سے گزرنا تھا تو دریا پر کشتی تھی اور کشتی چلتی تھی اب کشتنی انتظار میں کھڑا ہے کہ اس وہ مل گیا اپنا دوسرا ساتھی تو اس نے کچھ نماز پڑے اور دریا پر چل کر پار ہو گیا جو مدرسہ چھوڑ کر آیا ہوا تھا تو خیر یہ جی، کشتی آ گئی کشتی میں بیٹھا تو اس نے آدھا درم دیا اور یہ پار کر کے چلا گیا تو دوسرے نے اس کو کہا کہ تو کیا مدرسہ شروع کرایا ہم نے یہ چیز سیکھی ہے یہ دریا پر چلتے ہیں تو اس نے کہا آپ نے آٹھ آنے کا کام سیکھا ہے آدھا درم کا کام سیکھا ہے کہ دریا پر چل کر آپ کا آدھا درم بچ گیا اور ہم نے بغیر نکالا قرآن ہم سیکھا ہاں، علم سیکھا دوسرا واقعہ ہے کہ طالب علم مدرسے سے بھاگ گیا تو جنگلوں میں بزرگ بننے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کے کچھ مجھے بزرگ بن گیا تو ایسی بزرگ بزرگی حاصل کرنا جس میں شہرت ہو جائے لنگر چل جائے لوگ آئے جائیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہاں۔ بالکل علی میر سے کالو والی بہت تو سلے کا مال کے بچوں پر ایسے جائیں بیٹھنا ہوگا اور پھر آگے پیچھے پچیرو پھریں گے جی اور شکرانے آئیں گے کل یہ دیکھ لکڑی ہو باخری کرے بندے کی لکڑی ہو باخری کسی کی بھی نیت اس کو سیکھنے کی تو آ جائے اس پر کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے صرف چالیس دن لگتا ہے لیکن اپنے نفس میں آنے والا عید اور آنے والا غلط ارادہ اس کے اس کو معلوم جانا اس کے خلاف کرنا یہ کمال کی بات ہے اپنے نفس کے پر آگاہ ہونا اور اس کے خلاف کرنا اور نیکی اور تک کرانا یہ کمال کی بات ہے خیر جی یہ بات بھول گئی جی جی ہاں وہ طالب علم جیسے وہ بھاگ کر آ گیا تھا جنگل میں بیٹھا تو بزرگ بن رہا تھا تو خیر کچھ اس کی شہرت مار ہوئی تو باقی طلبا اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے جا کر دیکھا انہوں نے کہا تو کیا کر سکتا میں مجاہدہ نفس کر رہا ہوں ہاں جی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اس نے ناک میں ٹٹی کی باقی بنائی ہوئی روئی کی وہ رکھی ہوئی ہے کہ نفس والی خوشبو والی زبردست بدبو ہاں جی۔ اور ایک آنکھ اس نے ایک آنکھ اس نے آٹا آٹے چپکایا ہوا ہے جی بند کر کے اور دکھا کے ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کافی ہوئی دوسری میں نے بند کی ہوئی ہاں جی۔ کہ نماز کہ مجاہدہ لیکن یہ اس برائے رہنے نہ وزو ہو رہا ہے نہ نماز ہو رہی ہے تو با یہاں پر ایک جرانی صاحب ہوتا تھا انجینئرنگ کالج کا پرنسپل ہوتا تھا تو یہ بڑے بڑے افسر آ کر اس کے پیروں پر رکھتے تھے تھے اور پیر چومتے ہاں جی؟ ایک دوسرے کے کے جا کر اگر صاحب میں گر جاؤ کام ہو جائے گا یہ فن ہمیں بھی آتا ہے کبھی کبھی شیطان کو آپ کے کام پر لگاتے ہیں شیطان وہ کمر باندھ لے اور کام ہو جائے ہمارے ساتھ ہاں جی۔ ایسے لوگوں کی تائید میں شیطانی قوتیں کام کرتی ہیں شیطانی قوتیں ان یعنی کی تائید میں کام کرتی ہیں اور شیطان کی جو ترتیب ہے اس میں بعض اوقات شیطان متشکل ہو کر بعض جگہوں پر بعض لوگوں کی مدد کے لیے آ کر کھڑا ہوتا ہے اس سطح کا جب کفر اور معاشیت اختراج بھی پہنچ جائے نا تو اس کی مدد کے لیے پھر آ کر متشکل ہو کر کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ بدر میں کفار کی مدد کے لیے سوراخا بن مالک بن سکیب کے سردار کی شکل میں آ کر کھڑا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی آیا نا تو اس نے کہا کہ یہ پیسے گم ہو گئے نہ کو میں نے چیز کہیں دفن کی تھی مجھ سے بھول گئی تو نے کہا ساری رات دفن پڑھو تو زیادہ دو چار دفن پڑھے تو یاد آ گئی شیطان نے کہا یاد دلا دیں تاکہ یہ نوافل سے فارغ ہو جائے ہاں؟ نوافل سے فارغ نیکی سے فارغ ہو جائے تو ایسے مدد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کسی کی طرف بتائیں آدمی کو شیطان کہے گا کہ اس اس کی طرف جائے گا تو سارا بیڑا گڑھ کو جائے گا لہٰذا فارغ کرو اس کو جی۔ تو خیر وہ لوگ تو تو یہ کہ اگر آپ بدھ کریں بدھ کے آگے جھکیں تو اس سے کام ہو جاتا ہے قوت یقین کی ہے جہاں اخلاق کے ساتھ لگا دیں آپ بدھ کے لیے لگا دیں جھوٹے ڈکوسلے آدمی کے لیے لگا دیں یعنی کوئی خاص بات نہیں ہے خیال عرض یہ ہے کہ آدمی کا رابطہ مجاہدہ پرہیز کرتا رہے تو اللہ تبارک بارہ ضرور نوازتے ہیں جی ضرور نوازتے ہیں جی ضرور عطا فرماتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے نا فضلی غیر محققین مجھے اطلاع آئی کہ انہوں نے کہا تمہارا فلانا ڈاکٹر جو تھا میرا کلاس فیلو تھا اس کی بڑی زندگی بدل گئی کروائی نے کہا اس نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے نمازیں پڑھتا ہے پھر آج نے کہا اس نے نوکری چھوڑ کے کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے پیر سے مرید ہے کچھ سے جو بھی ہوتے ہیں بس وہ فیصلہ ہو جاتا ہے غیر غیر آدمی ہیں خیر جی جب کئی آدمی اس کے ہاتھوں ایسے ہوئے تو پھر یہ خیز والوں نے سادیوں کو قتل کیا کہ اب اتنی گمراہی اس سے پھیل رہی ہے اور اپنے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں اس کو ہاں۔ بال بچوں سے فارغ ہو کام سے فارغ ہو تو میں نے کہا ہمارے گاؤں والا چرسیوں کا پیر ہو گیا جب وہ مقام کو چھوتا ہے وہ کچھ بتاتے ہیں کہ جب اتنی اتنا گولا ہو جائے نا تو پھر آدمی مکان کو چھو جاتا ہے مکان کو کیسے چھوتا ہے خدا بچی مچی اس کہ سارے اللہ کے احکامات توڑ دیے اور اب جو ہے تو آدمی کامل ہو گئے اور پہلی دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم عبد الرحمان بابا کے مزار پر گئے تو وہاں پر یہ چرسی بنگی جمع ہوئے ہوئے تھے کیا ہوتے ہیں بڑے ستارے ہیں اور وہ لیے ہوئے ہیں جی تو اور مولانا صاحب بڑی عصر سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو دیکھو اس کی صحت کو کیا ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کلا آؤٹ شیکنا آؤٹ جب آؤٹ ہو جاؤ چرس میں پھر جو ہے تو آدمی کو مقام کھلتا ہے اتنا پلاتے ہیں اتنا ساتھ بیچارے کی ختم ہو آؤٹ ہو جاتا ہے خیر وہ برادم خید والوں نے اس کو اس آدمی کو پھر قتل کروایا جس نے کہا کہ ہم کیا کریں ہمارے لوگوں کو اس نے تباہ کر دیا ہاں۔ فضلی تعالیٰ سلسلہ آپ کی چوبیس گھنٹوں کی زندگی ہے آپ کو دکان پر جانا آپ کے کاروبار میں جانا پھر پر جانا پڑھنا پڑھانا سب ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک آدمی کی دنیا نیت اور احکامات کی پابندی کی وجہ سے وہ دین بنتی ہے اور دوسرے آدمی کی نماز وہ جو حفاظت نیت اور غلط طریقے کے وہ مسجد اور گناہ بنتی ہے نیت ہے اور وہ ہے ہم اس پر ہے یہ درست ہو امر سنت کے مطابق ہو تو قبول ہے اور یہ درست نہ ہو خلاف سنت ہو تو نیک عمل جو ہے وہ آدمی کے لیے معاشیت اور گناہ بنتا ہے دوسرا بھی رحمت اللہ علیہ جاگے اور ساتھ ان کا طالبان بیٹھا وہ بھی جاگا تاجر کے لیے تو جب وہ تاجر پڑھنے کے لیے بڑے تو بیٹھنے کا بجانے باقی لوگ سوئے ہوئے ہیں کہا بیٹا کر تو بھی سویا رہ جاتا تو اچھا ہوتا بجائے اس کے کہ میں پڑھ رہا ہوں باقی سوئے ہوئے ہیں یہ بادل میں آ جائے کہ ہم تاجر گزار ہیں باقی ایسے ہی ہیں ہم تو تاجر گزار ہیں باقی ایسے ہی رہے ہیں یہ تو عجب کا دھیان کل میں آ گیا تو وہ عمل سے اپنے آپ کو آدمی نے نقصان میں ڈالا عمل سے اس توجہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو اس کا عمل معاشیت بن گئی اور دوسرے آدمی دنیا کے کام نیکی بن گئی تو تو باریک سے باریک فین ہے یہ تو باریک سے باریک طرف ہے ہاں جی۔ اور مار کہتے تو اس کو ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے کاموں کی پہچان اس کی اور جائے اور بڑھتی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کی پہچان بڑھتی جائے یہ بار ہے آہستہ ہاں جی۔ ہوگا ان شاء اللہ ایسے دو دن کی بات نہیں ہے آدمی اللہ کا نام لے کر محنت شروع کرے ہاں جی۔ <coughs> ذکر کریں گے ان شاء اللہ